حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لمم یعنی چھوٹے موٹے گناہوں کی تفسیر میں میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں دیکھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ پا کر رہے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے اور دل تمنا اور خواہش کرتا ہے اور شرم کا اس کی تصدیق یا تقزیب کرتی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ایک سو باون